السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بلا قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ کل ان سے پوچھا تھا نا جہنم کے چوکی دار نے کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا تمہیں ڈرانے والا وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو تم خود بھی بہت بڑی گمراہی میں ہو اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں اس دن عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا وہ کہیں گے ہم نے انبیاء کی تصدیق نہیں کی ہم نے انہیں سچا نہیں کہا ہم نے انہیں جھٹلایا ہم نے ان کا مذاق اڑایا اور ہم نے کہا تم لوگ کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو آرام سے مزے کرو جیسے مرضی زندگی گزارو چھوٹی سی زندگی ہے صدق اللہ العظیم